ہمیں معاذ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حمید بن ہلال سے انہوں نے مترف سے روایت کی انہوں نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں وہ دن دور نہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ دے گا بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو یعنی حج کے مہینوں میں اکٹھا کیا پھر آپ نے وفات تک اس سے منع نہیں فرمایا اور نہ اس کے بارے میں قرآن ہی میں کچھ نازل ہوا اسے حرام قرار دے اور یہ بھی بتایا کہ مجھے فرشتوں کی طرف سے سلام کیا جاتا تھا یہاں تک کہ بواسیر کی بنا پر میں نے اپنے آپ کو دغوایا تو مجھے سلام کہنا چھوڑ دیا گیا پھر میں نے دغوانا چھوڑ دیا تو فرشتوں کا سلام دوبارہ شروع ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چوہتر